صحت کے آداب صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ بڑھتی ہے ایک بار صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر دیتی ہے اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جو زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے عقل و دماغ کی نشو نما فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن اور جب زندگی امنگوں ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں جذبات سرد اور مزمحل ہو تو ایسی بے رونق زندگی جس میں ناتواں کے لیے وبال بن جاتی ہے زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے جسم میں جان ہو عقل و دماغ میں قوت ہو ارادوں میں مضبوطی ہو حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں امنگوں اور اعلی جذبات سے بھرپور ہو صحت مند اور زندہ دل افراد ہی سے زندہ قومیں بنتی ہیں اور ایسی ہی قومیں کارگار حیات میں اعلی قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظمت سمجھاتی ہیں نمبر دو ہمیشہ خوش و خرم حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے خوش باسی خوش اخلاقی مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ پرکشش اور صحت مند رکھیے غم غصہ رنج و فکر جلن بدقاہی تنگ نظری مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنے معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سیدھے سادے رہو میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو مشکات ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے آپ نے پوچھا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو حضرت عمر نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ وہ مریل چال چل رہا ہے آپ نے اس کو روکا اور پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا سیرا راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی ہے اس کا بھی اہتمام کیجئے اللہم انی اعوذ من الہم والحزن والعجز والکسل الدین وغلبت الرجال خدایا میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں پریشانی سے غم سے بے چارگی سے سستی اور کاہلی سے قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں نمبر تین اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کو برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ بخاری حضرت ابو قیس فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے حضرت قیس دھوپ میں کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے اور آپ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ حصہ سائے میں قبیلہ باہلا کی ایک خاتون حضرت مجیبہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے پھر ایک سال کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالکل نہ پہچان سکے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا اپنا تعارف کرواؤ انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ باہلا کا ایک فرد ہوں پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے پچھلے سال جب آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں آپ نے فرمایا تم نے قامقہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور اضافہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر سال محرم کے مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ دو ایسا ہی ہر سال کرو یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے اپنی تین انگلیوں سے اشارہ فرمایا ان کو ملایا اور پھر چھوڑ دیا اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب شوال قاعدہ اور ذی الحجہ میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغا بھی کر دیا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے لوگوں نے پوچھا مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے ترمیدی نمبر چار ہمیشہ سخت کشی جفا کشی محنت مشقت اور بہادری کی زندگی گزاری ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے آرام طلب سہل انگار نزاکت پسند کاہل پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ اپنے آپ کو عیش پسندی سے بچائے رکھنا اس لیے کہ خدا کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتی تھی اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابی تیر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑے کی طرف تیر کر پہنچے چنانچہ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر قرار پائے آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کی خود خدمت کرتے اپنی آستین سے اس کا منہ پہنچتے اور صاف کرتے اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بانٹتے اور فرماتے بھلائی اس کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے وابستہ ہے حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر چلانا سیکھو گھوڑے پر سوار ہوا کرو تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہے اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے خدا کی نعمت کی ناقدری کی ابو داؤ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترقان پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی ارشاد فرمایا نہیں اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہوگے البتہ تم سیلاب میں بہلے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے تمہارے دشمنوں کے دل میں تمہارا روب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی اس پر ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پس ہمتی کس وجہ سے آ جائے گی آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باغیں پکڑے ہوئے خدا کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے جہاں کسی قطرے کی قبر سنی گھوڑے کی پیٹس پر بیٹھ کر دوڑ گیا قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے نمبر پانچ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں آرام طلبی سستی اور عائش پسندی سے پرہیز کریں اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش جفاکش اور سخت جاں بنانے کی کوشش کریں گھر میں ملازم ہو تب بھی اولاد کو بعد بعد میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور عادت ڈلوائیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں صحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں باورچی خانے کا کام خود کرتی چکی پیستی پانی بھر کر لاتی کپڑے دھوتی سینے پیرونے کا کام کرتی اور محنت و مشقت کی زندگی گزارتی اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا نظم بھی سنبھال لیتی اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہو کہ اس کے چہرے بشر سے محنت کی تھکان بھی نمایاں رہے اور بورچی خانے کی سیاہی اور دھوئے کا ملگیجا پن بھی ظاہر ہو رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں اور ملگیجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا نمبر چھ سہر خیزی کی عادت ڈالیے سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضا میں تھکان اور کشتگی رہے اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے روزانہ اپنی جسم و قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنا ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو نمبر سات ضبط نفس کی عادت ڈالیے اپنے جذبات خیالات خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے اپنے دل کو بہکنے خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائیے خواہشات کی بہرہ روی اور نظر کی آلودگی سے قلب اور دماغ سکون و عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال ملاحت و کشش اور مردانہ صفات کی دلکشی سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پس ہمت پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھوں کا زنا بد نگاہی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے نفس تقاضا کرتا ہے اور شرم گاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کسی حکیم و دانا نے کہا ہے کہ مسلمانوں بدکاری کے قریب نہ پھٹکو اس میں چھ خرابیاں ہیں تین خرابیاں تو دنیا کی ہیں اور تین آخرت کی دنیا کی تین خرابیاں یہ ہیں کہ اس سے آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے نمبر دو آدمی پر فقر افلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے نمبر تین اور اس کی عمر کوتا ہو جاتی ہے نمبر آٹھ نشاور چیزوں سے بچیے نشاور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور میدے کو بھی شراب تو خیر حرام ہے اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے نمبر نو ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے جسمانی محنت میں دماغی کاوش میں ازتواجی تعلقات میں کھانے پینے میں سونے اور آرام کرنے میں فکر مند رہنے اور ہنسنے میں تفریح میں اور عبادت میں رفتار اور گفتار میں غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اس کو خیر و خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے نمبر دس کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے پرخوری سے بچیے ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے بھوک سے زیادہ ہو تو ہرگز نہ کھائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آتوں میں کھاتا ہے صحت کا دار و مدار میدے کی صحت مندی پر ہے اور زیادہ کھانے سے میدا خراب ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا ہے کہ میدا بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں پس اگر میدا صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی اور اگر میدا ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہے نمبر گیارہ ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے بغیر چنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کیجیے مسالوں چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے پرہیز کیجیے ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو زور ہضم اور سادہ ہوں اور جن سے جسم کی صحت اور توانائی ملے محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہوتی نہ کھاتے بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے گرم کھانے کے بارے میں بھی کبھی فرماتے کہ خدا نے ہم کو آگ نہیں کھلائی اور کبھی ارشاد فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے خاص طور پر دست گردن اور پیٹ کا گوشت رغبت سے کھاتے در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے اور مومن کا سینہ ہما وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کے بغیر مر گیا اور اس اس کے دل میں کی آرزو بھی نہیں کی تھی وہ نفاق کی ایک کیفیت پر مرا نمبر بارہ کھانا نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیے غم غصہ رنج اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانے سے پرہیز کیجیے خوشی اور ذہنی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے اور رنج و فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ میدے پر برا اثر ڈالتا ہے اور اس سے جسم کو خاطر قاہ قوت نہیں مل پاتی دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش افسردہ اور غمزدہ ہو کر بیٹھیے اور نہ ہی حد سے بڑی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کیجیے کہ دسترخوان پر بلند ہونے کھانے کے دوران قہقہے لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے خوشی اور نشات کے ساتھ کھانا کھائیے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجیے اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے اہتمام سے کیجیے ام منظر کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تناول فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے وہ بھی نوش فرمانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو تو مت کھاؤ چنانچہ حضرت علی رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے ام منظر کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ کھاؤ یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ بار بار اس سے فرماتے جاتے کھائیے اور کھائیے جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا تب آپ اپنے اسرار سے باز آتے یعنی آپ نہایت خوشگوار فضا اور خوشی کے ماحول میں مناسب گفتگو کرتے ہوئے کھانا تناول فرماتے نمبر تیرہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے اور کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے عربی کا مشہور مقولہ ہے تغد تمد تعش تمشہ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ اور رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو نمبر چودہ آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کیجیے تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیے سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیے زیادہ مدھم یا تیز روشنی میں نہ پڑیے ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے آنکھوں میں سرما لگائیے اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے کھیتوں اور سبزاروں میں سیر و تفریح کیجیے سبزہ دیکھنے سے نگاہوں پر اچھا اثر پڑتا ہے آنکھوں کو بدنگاہی سے بچائیے اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے مومن کا فرض ہے کہ وہ خدا کی اس نعمت کی قدر کرے اس کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام رکھے وہ ساری تدبیریں اختیار کرے جن سے آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور ان باتوں سے بچا رہے جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہو اسی طرح جسم کے دوسرے اعضا اور قوا کی حفاظت کا بھی خیال رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے نمبر پندرہ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں مسواک کی عادت ڈالیے منجن وغیرہ کا بھی استعمال کیجیے پان یا تمباکو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کیجیے دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے متفق علیہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے جس وقت بھی خدا کا حکم ہوتا آپ اٹھ بیٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور خدا کو راضی کرنے والی ہے آپ کا ارشاد ہے اگر میں اپنی امت کے لیے شاخ نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے آپ کی نظر پڑی تو فرمایا تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں مسواک کیا کرو نمبر سولہ بول و براز کی حاجت ہو تو فوراً حاجت پوری کیجیے ان ضرورتوں کو روکنے سے میدے اور دماغ پر نہایت برے اثرات پڑتے ہیں نمبر سترہ پاکی تہارت اور نظافت کا پورا پورا اہتمام کیجیے قرآن پاک میں ہے خدا ان لوگوں کو محبوب بناتا ہے جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے صفائی اور پاکیزگی کی اس اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہارت کے تفصیلی احکام دیے ہیں اور ہر معاملے میں تہارت و نظافت کی تاکید کی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے انہیں گندا ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو پاک رکھیے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور و نشات حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی ملتی ہے اور بحیثیت مجموعی انسانی صحت پر اس کا نہایت ہی خوشگوار اثر پڑتا ہے حضرت عادی بن حاتم فرماتے ہیں جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے واوضو رہتا ہوں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی ازاں کہتا ہوں تو دو رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت ابو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے